قدیبہ بن سعید نے ہمیں عبدالعزیز درافردی سے روایت کی انہوں نے ثور بن زید سے انہوں نے ابو الغیث سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی کا دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص اللہ عز و جل کے گھر کو گرائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو سات